میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے سے مند دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو میری قوم والو تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مؤمنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں گے ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتے ہیں اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار والموں میں ہو جائے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم کو نوح علیہ السلام کا جواب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ سچی نبوت یقین اور واضح چیز میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے آ چکی بہت بڑی رحمت و نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور وہ تم سے پوشیدہ رہی تم اسے نہ دیکھ سکے نہ تم نے اس کی قدردانی کی نہ اسے پہچانا بلکہ بے سوچے سمجھے تم نے اسے دھکے دے دیے اور اسے جھٹلانے لگ گئے اب بتلاؤ کہ تمہاری اس ناپسندیدگی کی حالت میں میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس کا ماتحت بنا دوں آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ نصیحت تمہیں کر رہا ہوں جتنی خیر خواہی تمہاری کرتا ہوں اس کی کوئی اجرت تو تم سے نہیں مانگتا میری اجرت تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ ان غریب مسکین ایمان والوں کو میں دھکے دے دوں مجھ سے تو یہ کبھی نہیں ہوگا یہی طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرقین مکہ اور کفار نے کی تھی جس کے جواب میں یہ آیت اتری یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر باون جس میں اللہ نے فرمایا ربهم بالغداة والعشي یعنی صبح شام اپنے رب کے پکارنے والے اہل ایمان کو اے نبی آپ اپنی مجلس سے نہ نکالیے اسور انعام کی آیت نمبر ترپن میں وہ کہ فتن نہ یعنی اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے سے آزما لیا اور وہ کہنے لگے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم سب کو چھوڑ کر اللہ کا فضل نازل ہوا کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتے کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف رسول ہوں اللہ کا اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت اور توحید کی طرف اللہ کے فرمان کے مطابق تم سب کو بلاتا ہوں اس سے میری مراد تم سے مال سمیٹنا نہیں ہر بڑے چھوٹے کے لیے میری دعوت عام ہے جو قبول کرے گا نجات پائے گا اللہ کے خزانوں کے ہیر پھیر کی مجھ میں قدرت نہیں میں غیب نہیں جانتا ہاں جو بات اللہ تعالیٰ مجھے معلوم کرا دیں معلوم ہو جاتی ہے میں فرشتہ ہونے کا دعوی دار نہیں ہوں بلکہ ایک انسان ہوں جس کی تائید اللہ کی طرف سے معجزوں سے ہو رہی ہے جنہیں تم رزیل اور ذلیل سمجھ رہے ہو میں تو اس کا قائل نہیں کہ ان اہل ایمان کو اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا ان کے باطن کا حال بھی مجھے معلوم نہیں اللہ ہی کو اس کا علم ہے اگر ظاہر کی طرح باطن میں بھی ایماندار ہیں تو انہیں اللہ کے ہاں ضرور نیکیاں ملیں گی اور جو لوگ ان اہل ایمان کے انجام کی برائی کی بات کہے تو ایسے لوگوں نے اہل ایمان پر ظلم کیا ہے اور جہالت کی بات کہی